سفیان بن نے نے زہری سے انہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے بنے ہوئے اور روح زفت ملے ہوئے برتنوں میں نویز بنانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سڑسٹھ